کھانا نقصان نہیں دے گا عن شبنی ارقوبہ عرقوب قال قال عبد اللہ من قال حين يوضع تعام بسم الله خير الأسماء لله ما في الأرض وفي السماء لا يضر مع اسمه ان اللہ بركة وعافية وشفاء و شفا ذلك الطعام ما ماکان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنا کھانا پیش کیے جانے کے وقت یہ کلمات پڑھ لے بسم اللہ خیر السماء لاہ يضر مع اسمه داء اللہ اجعل فيه برکتا و عافیتا و شفا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو سب سے بہترین نام ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں دیتی یا اللہ اس میں برکت عافیت اور شفا رکھ دیجئے تو وہ کھانا اس کو نقصان نہیں دے گا خواہ وہ کیسا ہی ہو